بس کیوں نہیں جب ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا تو کیوں نہیں انہوں نے تصور اختیار کیا کیوں نہیں توبہ کی گڑ گڑائے نہیں بلکہ کسب قلوب ہوں ان کے دل اور سخت ہو گئے وزین الحم الشیطان اور شیطان نے ان کے سامنے ان کے امال کو مزین کر کے پیش کیا کہ جو تم کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے ما نسو معذب کی رو بھی جب ہماری نصیحتوں کو انہوں نے بلا دیا فتحنا علیہم ابواب کل شعیع تو پھر ہم نے ان کے اوپر رزق کی فراوانی کے ہر طرح کے دروازے کھول دیے حتیٰ اذا فرحوا بما اوتو خوب خوش ہو جائے ہو گئے جو ان کو رزق کی فراوانی ملی پھر اچانک ہم نے ان کو پکڑا فیضا قبل سور تو بس یوں ہی کہ یوں وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے فقط دابر القوم الذین ظلموا کاٹ دی گئی اس قوم کی جڑ جنہوں نے ظلم کیا یعنی ظالموں کو ختم کر دیا اور الحمد رب العالمین اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے بات ہو رہی تھی کہ مشرقین اور کفار بھی مشکل کے وقت انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کے سوائے اللہ کے اس مشکل سے کوئی نکال نہیں سکتا جب وہ مشکل دور ہو جاتی ہے پکارتے ہیں دور ہو جاتی ہے تو پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں ہمارے فلاں نظر و نیاز نے یہ کام کیا ہے فلاں بت نے یہ کیوں کام کیا ہے یہ مشرقین کا طریقہ رہا ہے آج کے سبق میں یہ بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے یہ بات بتائی کہ صرف آپ کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول ہم نے بھیجے بہت ساری امتوں کی طرح بہت سارے رسولوں کا ذکر انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے بعض کا حدیث میں بھی موجود ہے لیکن بہت سارے انبیاء علیہ انبیالات وسلام کا نام قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے بس اتنا ایک حدیث میں ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کے لگ بھگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام ہیں فرمایا کہ ان امتوں کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ انبیاء کو تکلیف دیتے رہے فضائیں پہنچاتے رہے بات نہیں مانتے تھے افز نہ پھر ہم ان امتوں کو پکڑتے تھے بس کہتے ہیں جس میں رزق کی تنگی ہو بارش کبھی نہیں ہوئی غلہ نہیں ہوا پیسہ نہیں ہے غریب ہو گئے ہیں رزق کی تنگی میں ہم نے ان کو پکڑا کہ غربت کی وجہ سے کیوں نہ وہ ہمارے قریب آ جائیں وہ ذرا کہتے ہیں جسمانی تکلیف کو تو معاشی تکلیف بھی ہم نے ان کے اوپر ڈالی اور پھر جسمانی تکلیف بھی ڈالی ان امتوں پر جو باغی ہو چکی تھی کیوں رہ تاکہ وہ اللہ والے بنیں گر گرائیں و خوشو کریں اللہ سے معافی مانگ لیں ہم کو چلا دیں یہ مقصد تھا تکلیف دینے کا اور انسان ایسی تکلیف پر متوجہ اللہ ہو جائے تو وہ تکلیف ایک رحمت ہے نعمت ہے کہ جس بیماری یا جس مالی کمزوری یا جسمانی کوئی پریشانی بھی آئی اور اس میں وہ متوجہ اللہ ہو گیا اپنے گناہوں کی معافی کرنے لگ گیا تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفصیل میں یہ لکھا ہے کہ اللہ پاک کا ہمیشہ یہ اصول ہے کہ شروع میں تھوڑی سی تبدیل کرتے ہیں اور تبدیل سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کچھ راستے سے ہٹتا جا رہا ہے بیماری لے آئے یا کوئی پریشانی معاشی لے آئے کچھ اور مسئلے مسائل آ گئے تاکہ یہ ہمارے طرف پورا متوجہ ہو جائے اگر کوئی شخص اس تکلیف اور بیماری پریشانی سے توبہ استفار کرنے لگ جائے اللہ کی طرف آ جائے تو مسئلے کامیاب ہو جائے لیکن اگر کوئی نہ آئے اور آگے بغاوت کرتا جائے تو زیادہ پھر اس کے اوپر دوبارہ سخت پکڑ آتی ہے کافی میں ہوں مجب ذربہ حضرت بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں حضرت بن عامر وہی ہیں جو جنگلوں میں دعا کرائی تھی اور جو سارے جنگل خالی ہو گئے یہ بڑے اونچے بزرگ صحابہ میں سے ہیں یہ نقل کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ نے فرمایا کہ کسی قوم کو اگر میانہ روی معاشی زندگی میں میانہ روی اور نصیب ہو جائے اور پاک دامنی تو اللہ کی رضا نعمتیں رحمتیں مہربانیاں فضل اس قوم کے ساتھ رہتا ہے کہ جو قوم رزت کے لحاظ سے میانہ روی اختیار کرے زیادہ تر کے اخراجات کی طرف انسان جائے تو پھر پورے نہیں ہو سکتے یہ دنیا کا عجیب نظام ہے سو روپئے کا بھی جوتا ملتا ہے تو ایک لاکھ سے بھی اوپر جوتا ملتا ہے اور بالکل آپ کے قریب وہ لاکھوں جو جل گیا پلازا وغیرہ ستر ہزار اسی ہزار کا بھی جوتا ہے ستر اسی ہزار میں پورے گاؤں کو بندہ جوتے تقسیم کر دے میانا ربی عورت حکبہ عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جناب نے فرمایا جو شخص اپنی زندگی میں معاشی میں روی اختیار رکھتا ہے بہت زیادہ وہ بھی نہیں سمجھو اور بہت زیادہ ہو رہی ہے کبھی اس کو پریشانی بھی نہیں ہوگی رزت جب ختم ہو جائے کچھ بھی نہ ہو اپنے پاس تو ذہنی بے سکونی بنتی ہے جب انسان کا ایمان کمزور ہو جس میں آنسر داخل ہے اور دوسری چیز کہ دامنی میانہ روی معاشی زندگی میں اور دامنی جس کو حاصل ہو جائے اس قوم کے ساتھ اللہ راضی ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہر طرح کے انعامات مہربانی فضل و کرم ہوتا ہے اور جو قوم اس معاملے میں روی رزق کے معاملے میں نانا روی نہیں ہے خواہش کی پیروکار ہے بس گویا کہ اصراف کرنے والی قوم ہے وہ اور دوسرا یہ کہ اس میں خیانت آ گئی ہے خیانت داری نہیں خیانت آ گئی خیانت کا لفظ ایسا ہے کہ اس میں ایمان کے ساتھ بھی خیانت عبادات کے ساتھ بھی خیانت لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی خیانت اپنی عزت اور حیا میں بھی خیانت جس میں اسراف آ جائے قوم میں اور خیانت آ جائے تو ایسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے اوپر عذاب اور وہ موافق رزت کا نظام بھی نہیں ہوتا اور امن کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا یہ عیدا کے پریش ہند ایرا کے بدت شکار وسعید فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اوپر سفر کی بات ہو رہی ہے ایلات قریش ایلاتہم رحلت الشتاء والصيف وہ رب وہ ہے جو تمہیں سردیوں میں بھی جو سفر کراتا ہے گرمیوں میں سفر کراتا ہے سفر کے بعد فوراً بات کیا جی؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اس رب کی عبادت کرو اس کو مانو اس کی بندگی کرو پیروی کرو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ جو اس گھر کا رب ہے بیت اللہ شریف کو مخاطب مشاور میں لائے اللہ تعالیٰ گھر کا ہے اچھا یہ بھی ہو گئی کی اور آگے کیا اللہ کی ہو کہ جو تمہیں کھانا کھلاتا ہے اور امن دیتا ہے جب انسان صحیح بندگی والا ہو تو پھر اسراف بھی نہیں کرے گا نا قرآن حدیث کے مطابق معنی روی ہے خیانت بھی نہیں کرے گا عبادت میں خیانت معاملات میں خیانت باغبانی خیانت وغیرہ دو پہلو پھر اللہ کی طرف سے نصیب ہوتے ہیں ایک یہ کہ اس کو رزت میں کمی نہیں ہوگی جو نیانہ روی والا ہے اور امانت دار ہے شیانت نہیں ہے رزت میں بھی کمی نہیں ہوگی پریشانی نہیں ہوگی جب تناب کر رہا ہے نیانا روی میں اور دوسرا وہ آدم کے نقطۂ نظر سے وہ مطمئن رہے گا خوف نہیں ہوگا اس کو ادھر ادھر کے دشمنوں سے کچھ اور خوف لیکن اگر وہ عزت میں میانا رضی نہیں ہے دوسرے معاملات میں خیانت کرنے والا ہے تو عزت کی تنگی میں بھی مبتلا ہوگا اور خوف بھی ادھر ادھر کے دشمنوں سے رہے گا اب یہ ساری صورت حال جو میں نے ابھی بیان کی ہے آپ اس پہ غور و فکر کریں کہ پورے درجے میں کم از کم ہماری یہ قوم ملوث ہے اور مبتلا ہے میانہ روی بھی نہیں ہے اور ساتھ امانت داری بھی نہیں دین داری بھی نہیں میں اچانک ہے عبادت میں شانت مان رہسن میں اپنی حیا میں اچانک آنکھوں کی اچانک اذا کی اچانک تو اللہ کیسے راضی حیرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کر رہا ہوں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں میانہ روی ہو اور پاک ہو اس پہ اللہ راضی ہوتے ہیں رزق کے لحاظ سے فلاں فلاں تو یہی بات سورہ ریلا کے قریش کی علاق ہیں میرے بدر شدہ رسوئی فل یا حضور اب حاضر بیت النزی اطان من خوف کا اطان من جو امن من خوف کہ امن دے کا ڈر نہیں رہے گا اطراف سے اور بھوک بھی نہیں ہوگی کہ رزق کی فراوانی ہوگی تو آخر نہ ہم دل باسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہلی قوموں کو جو پیغمبر بھیجے ان میں بھی کوئی سرکشیاں غلطیاں شرک وغیرہ تھے تکلیف ان پر پائی تاکہ وہ متوجہ تاکہ غور و فکر کریں ہم سے غلطی ہو گئی تب ہمارے گناہ قرآن کی حد ہے کہ جب کچھ ملتا ہے نعمت کے لحاظ سے تو وہ اللہ کا فضل ہے اور اگر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو تھوڑا بیمار کا سبق ایدی کو زار الفساد فی البر بیمار کا سبق تجیح کہ انسان کے اپنے عمال بد وقت کی وجہ سے مسائل مسائل پریشانیاں ہوتی ہیں جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے ادا جب ہماری طرف سے تکلیف آئی تو لے یہ لوگ توبہ کرنے والے کیوں نہیں بنے بلکہ ان کے دل کو اور سخت ہو گئے وسیع الشتان ماتان اور سخت کر دیا اچھا، مزین کر دیا شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی صحت بھی اچھی ہے رزت بھی اس کے پاس خوب ہے اور سارے لوگ مثال دیتے ہیں اس کے خوش کتنا خوشحال ہے کتنا اس کے پاس رزت ہے کتنی صحت ہے مال و دولت بچوں وغیرہ کے لحاظ سے وہ خوشحال ہے لیکن ہے گنگار بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے اب ایک کمزور ایمان یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص سرکش ہے باغی ہے ہے لیکن اس کی صحت بھی اچھی ہے کوئی پریشانی بھی نہیں عزت کے اعتبار سے بھی بھی مال و دولت اس اس کا کا کاروبار تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ اس سے راضی ہے اللہ اس سے ناراض ہے اور پھر یہ اگلی تلاوت فرمائی جو ابھی کرنے والا ہوں اور جو شخص کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے رزق کم ہے اتنا زیادہ خرابانے میں یعنی نہیں کبھی بیماری وغیرہ بھی آ جاتی ہے رزق کم ہے لیکن گناہ گار نہیں ہے گناہ کرتا ہے بس کوشش کر رہا ہے گناہوں سے بچنے کی اور نیکی کی طرف متوجہ ہے تو یاد رکھو اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور میں نسو آزک کی ہو بھی فتح علیہ و تبل سے کہ جب ہم ناراض ہو جاتے ہیں پہلے تو تنبیہ بھی چھوٹی تاکہ یہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں یا تو زرا توبہ پھر کریں جب نہیں ہوا اس تکلیف سے عبرت حاصل نہیں کی ہے بلکہ شیطان نے ان کے لیے ان کا عمل مزین کر کے پیش کیا کہ جو تم کر رہے ہو یہ صحیح ہے اس دنیا میں کیسے رہو گے یہ تو کرنا پڑتا ہے اور وہ سارا مزین اس کے سامنے ہو فلم دکھاتا ہے نا شیطان اس کو یہ انہیں گناہ والے سرکشی والے کاموں کے اوپر ڈٹا ہوا ہے لگا ہوا ہے پھر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں پھر جب ناراض ہو گئے تو کیا ہوا برما رسوم کے سکتی ہوگی پتہ نا افزاد ہماری نصیحت کو بلایا ہے پھر ہم لذت کی فراوانی کے سب دروازے ایسے دعوے کے لیے کھول دیتے ہیں کہ مزے کرو اب یہ اس کے لیے تو آزمائش اور امتحان ہے ہی ہے لیکن ایمان والے کے لیے بھی ہے کہ وہ مبند آبادی ہے سرکش ہے رزت کیرتی ہے اس کے پاس فراوانی ہے تو حدیث میں جناب نے سنایا کہ یاد رکھو اللہ اس سے راضی اور خوش نہیں ہے پتہ نہ علیہ مبابت اللہ صحیح خوب اس کو رزق دے دیا کو بما اوتو جہاں تک کہ وہ اپنا رزق کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے ہوتا ہے ہے کرتا ہم مطلب اچانک پھر ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں تو سارا کا سارا ختم القوم الذین ظلموا پھر اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو ظالم قوم کی ظالم لوگوں کی جڑ ہی ختم کر دیتے ہیں آپ تاریخ میں بڑے بڑے ظالموں کی تعریف کریں اور تھوڑی سی ماضی تھوڑی سی ماضی قریب کے اپنے حکمرانوں کی تعریف کریں جو ظالم تھے ان کی نسل ہی کوئی نہیں باقی رہی قرآن اعلان کر رہا ہے بت کے نظر جو ظالم لوگ ہیں ان کی جڑ قتل کی حدیث میں آتا ہے جب ایسے سرکش باغی ظالم لوگ مرتے ہیں تو جانور بھی خوش ہوتے ہیں آسمان کے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں ہر طرح اور اگر نیک لوگ مرتا ہے تو یہ جانور بھی پھر اس پہ پریشان ہوتے ہیں حتیٰ کے دریاؤں کی مچھلیاں برما ظالموں کو اللہ سزا دیتے ہیں تمام تعریف وسلم کی جو تمام جہانوں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يستفون قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق الله العظيم قل جناب نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے آپ فرما دیجئے ان سے پوچھئے اور آئی تم یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کانوں کو تمہاری آنکھوں کو لے لے اور تمہارے دلوں پر مہریں لگا دے من الہ غیر اللہ یاتی کم بھی تو یہ بتاؤ کون ایسا الہ اللہ کے علاوہ ہو سکتا ہے یاتی کم بھی جو ان چیزوں کو واپس لے آئے انظر کیف نصرف الایات ثم هم یستفون آپ غور کریں کیسے ہم واضح بیان کرتے ہیں نشانیوں کو پھر بھی یہ لوگ اعراض کرتے ہیں کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کہ ری تکو ان سے آپ پوچھیں کہ تم یہ بتاؤ کہ ان عطا تم عذاب اللہ پنجا اجارا اگر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر اچانک آ جائے یا اعلانیہ آئے تو اس وقت بات مانو گے القوم الظالمون غالب لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں تمام السب المرسلین اللہ مبشرین اور منظرین ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کا کام خوشخبری سنانا اور ڈرانا امن آمن و اسلح بلاکو کو نالئی امبلاح میں حصل ہو جس نے ایمان لایا اپنے اعمال کی اصلاح کر لی ایسے شخص پر نہ خوف ہے نہ غم ہے اللہ کذبوا بآیاتنا یمسوہم العذاب دن یمسو ہو مل آزاد ہو اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تقسیم کی عذاب ان کو ان کے فص کی وجہ سے پکڑ لے گا خود اے نبی آپ فرما دیجئے لا اقول لکم خزائن اللہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا عالم الغیبہ اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں ولا اقول لکم انی ملک اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ان اتبع ما الیہ بس میں پیروی کرتا ہوں اس بات کی جو میرے اوپر وہی کی جاتی ہے فرما لیجیے نبی حل یس طویل والبصیر کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں افراد تفق کرو کا بلا پھر بھی تم غور و فکر نہیں کرتے ہو بات رہی تھی کہ جو ظالم قوم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ہم جڑ کو ہی ختم کر دیتے ہیں ظالم سب سے بڑا ظلم شرک کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد دیگر گناہ وہ بھی ظلم ہیں اور پھر دوسرے درجے میں گناہ ظلم کا حقوق و لباس کی صورت میں ہوتا ہے کہ انسان انسانوں کے اوپر ظلم کرے ظالم جو ہے خواہ کسی درجے میں ہو اللہ کے ساتھ توحید میں شرک کر کے ظلم کرنے والا ہو ایسے لوگ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور جو انسانوں کے اوپر ظلم کرنے والے بڑے بڑے ظالموں کی آپ نے تاریخ بڑی سنی سب نیست تو نابود ہو گئے ان کا کوئی شجر نصب ہی نہیں ہے تمام تاریخ اللہ کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے آج کے سبق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ تمہاری آنکھیں یا دل دماغ یہ چیزیں کس نے بنائی ہیں اور اگر وہ لے لے تو کون واپس دے سکتا ہے دینے والا بھی وہی ہے اور اگر لے لے تو کوئی دے بھی نہیں سکتا ہے یہ جو قرآن مجید میں پندرہ بارے میں فرمایا ان سنا ول بسرا ان مسولا یہ آنکھ یہ کان یہ دماغ یہ دل یہ فلاں ان سب کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا یہ جو جن کو کہتے ہیں نا ہوا سے ہمسا یہ بڑے مخصوص ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشاندہی کرتے ہیں آنکھ ہے ناک ہے زبان ہے دماغ ہے کان ہے اس کی تخلیق میں ہی اللہ کی پہچان ہے کس جگہ میں فٹ کیا آم کو اور پھر اس کی حفاظت کا انتظام کہ اس کو ایک گھڑے کے اندر رکھا کان کی تحقیق دیکھو کہ کان سننے کا ایک اندر جو آلہ ہے اس تک براہ راست آواز نہ پہنچے ورنہ وہ پھٹ جاتا ہے تو کان کے وہ نشیب فراز بنایا تاکہ آواز براہ راست گوشت کے ساتھ ٹکرے اس آگے کے ساتھ نہ ٹکرے تو وہ خراب ہو جاتا ہے اللہ نے کان کا نظام اسی طرح ناک کا دماغ کا دل کا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ دیتے ہیں اور پھر جس سے لے لے یہ چیزیں اب کسی کا دماغ خراب ہو گیا کسی کے ناک قبل شامہ ختم ہو گئی یا گویائی نہیں ہے تو کون دے سکتا ہے یہ سب اللہ ہی عطا کرنے والا ہے اللہ لے لے پیدائشی طور پر یا بعد میں <clears throat> وہ مشکل آنکھ کا علاج اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو بتاتے تھے کہ عصمت سرما استعمال کیا کرو کہ اس سے موتیا پیدا نہیں ہوتا عصمت سرما تو وہ بھی ایک قسم کی اپریشن کی صورت تھی کہ جو بعد میں اب اس موتی کو کاٹ کیا جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر پیدائشی طور پر حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آنکھیں نہیں ہیں نابینا ہے تو اس کے لیے فضیلت یہ کہ اگر وہ ایمان والا شخص ہے اور وہ نابینا اللہ نے پیدا کیا اور اس پر اس نے صبر کیا ہے کوئی گلا شکوا ناراضگی نہیں ایسی کوئی لائی کہ جس سے اللہ ناراض ہوں تو ایسے شخص کو اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرمائیں گے بے شک اس کے اعمال اور کمزور بھی ہوں بہت بڑا انعام ہے یعنی ایک نعمت اللہ نے دنیا میں اگر کسی کو کم دے دی تو اس پر بھی اللہ کا انصاف دیکھو کہ اس کو آخرت میں اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے حساب ہی نہیں ہے فرمایا اس میں ہم دیکھو پھر پھر کے نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ یہ سب ہماری قدرت کا پتہ ہے ہم نے عطا کی ہیں اور لوگ کدھر اعراض کرتے ہیں پھرتے جا رہے ہیں تو لڑائی تکو ان عطا کو مذاب اللہ نوجہ حل کو مثال ہو آپ ان سے پوچھیں کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا کچھ علامت سامنے آئے تو پھر اس کے بعد آ جائے تو اس وقت ایمان لاؤ گے جو عذاب اچانک آتا ہے وہ واقعتاً عذاب ہے کہ اس میں تو جان سمجھنے کی فرصت نہیں ملتی ایک ہے کوئی مصیبت پریشانی تدریجن آئی ہے تو اس میں انسان کو سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ آپ نے توبہ استغفار کر دے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے اچانک موت سے اللہ کی پناہ چاہیے کہ اللہ اچانک موت نہ دینا موت ایسی ہو کہ اس میں انسان کو کوئی توبہ استغفار کا موقع مل جائے کوئی قرضے کا لین دین کر رہے وہ کسی کو بتا دیا جائے اچانک موت میں تو بہت سارا نظام ایسی ہی رہ جائے گا تو اچانک موت سے بنا مانگی عذاب جو اچانک آ جائے گا تو وہ تو ہے ہی عذاب کہ اس میں انسان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا یا کسی عذاب کی علامت سامنے آ جائے تو انسان اس میں سنبھلنے لگ جائے پھر بھی بڑی بات ہے لیکن جو ظالم اور کافر فاسق لوگ ہیں وہ اس طرح کے قدرتی جو اس طرح مسائل و مسائب آتے ہیں ان سے وہ عبرت حاصل نہیں کرتے اس کو بھی وہ قدرتی شکل دے کے لوگوں کو <coughs> مطمئن کرتے رہتے ہیں کہ یہ ویسے ہی الگ راز نہیں ہے یہ ویسے ہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زلزلوں کے متعلق سیلاب کے متعلق زیادہ بارشوں کے متعلق بارشیں نہ ہونے کے متعلق فرمان موجود ہیں کہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے سورج گرہن ہونا چاند گرہن ہونا یہ نظام ہستی کا برہم اپنے روٹین سے ہٹ کے ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے رمان ارسل المرسلین اللہ مبشرین و رمن فمن آمن فلا اسلحہ خن علیہ ولا ہوں یہ ضرور ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان کا کام خوشخبری سنانا اور ڈرانا نبیوں کا کام معجزات دکھانا ان کا فرض منصبی نہیں ہے ہاں اللہ باپ چاہیں کوئی معجزہ اپنے علیہ وسلاد وسلام کے ہاتھوں سے صادر کرائیں کوئی فرق عادت چیز دکھا دیں تقریباً تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام سلام سے کچھ نہ کچھ معجزات صادر اللہ نے کرائے ہیں لیکن نبی کے نبوت کی پہچان معجزہ نہیں ہے معجزے کے اوپر محتاجی نہیں ہے کہ اگر نبی معجزہ نہ دکھائے تو وہ نبی نہیں ہے نبی کا فرض منصبی مبشرین و منظرین کہ خوشخبری دینا جو لوگ بات مان رہے ہیں ان کو خوشخبری سنانا کہ اللہ آپ سے راضی ہے یہ ہو جائے گا آخرت بھی سرخ رو دنیا بھی اچھی منظرین زرین منصبی نبی کا ڈرانا جو اللہ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا عقائد و اعمال درست نہیں کرتا اپنے اعمال اخلاق درست نہیں کرتا ان کو ڈراؤ اللہ ان سے ناراض ہے اور ان پر عذاب بھی آ سکتا ہے دنیا میں اور آخرت میں تو وہی ہے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کو بعض دفعہ اس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ مسلاط وسلام سے اپنی قدرت کا اظہار ان کے ہاتھوں سے کرا دیتے ہیں جیسے انگلی سے چشمہ آپ صلی اللہ وسلم سے جاری ہو گیا یا تھوڑا سا آٹا بہت ساروں کے لیے اور کئی معجزات ہیں تو یہ معجزات مبشرات تو بنتے ہیں لیکن معجزات کے اوپر ایمان کو موقوف رکھنا اس کو اللہ نے پسند نہیں کیا چنانچہ کوئی معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وہ معجزے کا مطالبہ وہ اللہ کی طرف سے ہے جب اللہ چاہیں دکھوا دیں جب جب اللہ نہیں چاہتے ہیں تو نہیں دکھا سکتے لیکن کام کیا ہے انتبی اللہ عیوکھا علیہ کہ ہم نے اس چیز کو بیان کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر وہی آئی ہے اور اس میں ماننے والوں کو خوشخبری سنانی نہ ماننے والوں کو ڈر سنانا ہے اور یہ بھی اللہ کا انعام ہے وقت سے پہلے بتانا کہ یہ امور ایسے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور عذاب آئے گا اور دنیا میں صحت وافیت کے زمانے میں بتا دیا اور یہ امور ایسے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے دنیا آخرت درست ہوگی یہ بھی انعام ہے کہ کون سی باتیں ہیں جن سے ناراضگی ہو جاتی ہے تاکہ انسان کو پہلے پتہ چلے اچانک آخرت میں سوال ہو کہ آپ نے فلاں کام غلط کیا ہے اور اس پر سزا ہے اور دنیا میں بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ یہ کام غلط ہے اور اس کے اوپر سزا ہے بس دنیا میں ہر ہر عمل بتا دیا گیا اچھا عمل بھی برا عمل بھی اچھے عمل پر سمرا اور برے عمل کے اوپر سزا فرمایا جو لوگ بات مانتے ہیں فمن جنہوں نے ایمان لایا اور عملی نمونہ ایمان کا عمال صالحہ کی شکل میں ظاہر کر دیا لوگ سمجھتے ہیں ایمان لایا ہے دل ہمارا صاف ہے نیتیں ہماری ٹھیک ہیں دیکھو کہیں بھی قرآن مجید میں الصالحات ساتھ ذکر ہوا ہے ایمان لایا اور ایمان کا اظہار کیسے پتہ چلے گا ایمان تو ایک دل کی چھپی ہوئی چیز کا نام ہے نا کیسے پتہ چلے گا یہ سچ مسلمان ہے ایمان لایا اور ایمان کا عملی نمونہ عمال صالحہ کی شکل میں ظاہر کر دیا اب نماز ایمان کا عملی نمونہ ہے اس کو اسلام کہتے ہیں جو دل سے ماننا ہے وہ ایمان ہے اور عمل کر کے ظاہر عمل کرنا ہے تو اس کو اسلام کہتے ہیں نماز پڑھنا اسلام ہے روزہ رکھنا اسلام ہے حج کرنا اسلام ہے ظاہری اعتبار سے سنت کا متبع ہونا یہ اسلام ہے امال و اخلاق کی درستگی کرنا معاملات ہے شراز یہ اسلام ہے اور دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا قیامت روزہ باخبت وغیرہ سب کو ماننا یہ ایمان ہے تو جنہوں نے ایمان لایا وہ اسلحہ اور پھر اس کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کی وہ ایمان نافع ایمان جو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا نا کہ اللہ مجھے علم نافع عطا کر عمل صالح عطا کر ایمان مقبول عطا کر ایمان مقبول ہے ہی وہ کہ جب ایمان اندر آئے گا تو پھر ضرور ضرور انسان اچھے اعمال کی طرف لگ جائے گا ایمان اندر ہو نور اندر ہو ربانی اور پھر ظاہراً دوسری وہ نماز کا بھی پابند نہیں روزے کا بھی نہیں کیوں ایمان تو ہے وہ ایمان ابھی صحیح نہیں ہے وہ بہت کمزور ہے ایمان جو صحیح ہے اور قوی ہے وہ ظاہری طور پر اسلام کے عمال کی طرف لے کے آئے گا اور میں جس نے ایمان لایا وہ اسلحہ اور پھر امال کی اصلاح کی بلا بلا ہم یحزنون ایسے لوگوں پر کوئی غم و حضر نہیں خوف کہتے ہیں مستقبل کے لحاظ سے کسی چیز کا ڈر ہو تو اس کو خوف پا جاتا ہے ماضی کی کوئی بات یاد آئے تو اس پر پریشانی آ جائے اس کو خزن کہتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو ماضی کی کسی بات پر بھی کوئی غم نہیں ہے اور مستقبل کے حساب و کتاب میدان حشر میں حاضری کے اوپر ان کو کوئی خوف نہیں ہے کہ ان کا ایمان صحیح ہے ان کے اعمال صحیح ہے وہ ہر وقت اللہ سے ڈر کے رہتے ہیں اللہ جی نے جنہوں نے ہماری آیات کی تقسیم کی ان کو عذاب پکڑے گا ان کے فص کی وجہ سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف کرایا اور اس کی وجہ یہ بنی کہ مشرقین مکہ مختلف طرح کی باتیں آپ کے سامنے کرتے پہنچاتے رہتے تھے یہ مکہ سارا علاقہ پہاڑ ختم ہو جائیں نہریں جاری ہو جائیں باغات لگ جائیں کھیتی باڑی ہو جائیں یا ہم ایمان لائیں تو ہمیں کیا دیں گے آپ کی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں تو وزارت ملے گی فلاں سمجھتے ہو کیسے آج کل حرکت حرکت حرکت حرکت ساری ہو رہی ہے پھر یہ ناراض کیوں ہوتے ہیں آپس میں اس لیے کہ وہ وعدہ کیا ہوتا ہے آپ کو وزارت ملے تو ساروں کو وزیر کیسے بنائیں بارہ بات یہ ہے ایک کریم عوالی کا قرب مکہ مکرمہ کا ایک شخص آیا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو آپ مجھے کہنے لگا مرنے کے بعد مجھے اپنا خلیفہ لکھ جائیں کہ آپ کے بعد یہ بندہ بادشاہ ہوگا آپ نے فرمایا میں ذرہ برابر ایک ذرہ برابر زمین کا علاقہ بھی نہیں کے دوں گا مرضی ایمان لاتے ہو مرضی ایمان نہیں لاتے ہو مان لانا تمہاری اپنی بھلائی ہے میں تو تمہاری بھلائی کے لیے اللہ نے مجھے محوس کیا ہے خیر خائی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کی بات ہے وہ بادشاہ نے کسی کی چادر کے اوپر جو رکھ دیا وہ تھپڑ مارنے کی تو جب مقدمہ سامنے آیا مختصر بات یہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس یہ یا اس سے معافی مانگو یا اس کو تھپڑ مارنے دو تو یہ کیا بات ہوئی ہے اس میں سرداروں کو بھی تھپڑ لگایا جاتا ہے عمر فاروق نے فرمایا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف یہ تو قصاص ہے آپ نے اس کو تپڑ مارا ہے یا اس سے معافی لے لو یا وہ آپ کو تپڑ مارے کہتا ہے میں اسلام سے ہی دستبردار ہوتا ہوں میں سوچتا ہوں وغیرہ بھاگ گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس میں کیا ہم کسی شخص کی خوش نوٹگی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے اسلامی قوانین اور ضوابط کو ہی کل عدم کر دیں کہ کوئی بات نہیں ہے خیر ہے مل جل کے رہنا چاہیے ان کی بات ماننی چاہیے ایسی بات نہیں لوگ کہنے لگے خزانے دکھاؤ فلاں کرو ہی مان لائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی اے ہمارے نبی اپنا تعارف کرا دیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں نہ میں غیر جانتا ہوں نہ میں فرشتہ میرا کام یہ ہے اللہ انتخاب جو میرے اوپر وہی بھیجی جاتی ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں آپ کو سناتا ہوں بس ماننے والا اور نہ ماننے والا بینا اور نہ بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ سمجھ نصیب کر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 کے علاوہ نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا نہ اللہ یقون اس طرح ڈرائیں تاکہ لوگ متقی بن جائیں ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اور نہ عبور کریں ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہیں نہیں ہے ان کے حساب میں سے آپ کے اوپر کچھ نہ آپ کے حساب میں سے ان کے اوپر کچھ ہے اگر آپ نے ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیا تو پھر ناراضگی والوں میں سے ہو جائیں گے بات رہی تھی کل والے سبق میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اپنا تعارف کرایا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے خزانے بھی نہیں ہیں کہ میں ان کو تقسیم کروں تم مسلمان ہو جاؤ تو میں لالچ دوں کہ یہ بادشاہی دوں گا اس علاقے کی گورنری دوں گا وزارت دوں گا پیسے دوں گا ایسی بھی بات نہیں ایمان اسلام قبول کرو خالص اللہ کی رضا کی خاطر دنیاوی لالچ میں وہ پھر اخلاص سے تو قبول نہ ہوا نہ میرے پاس یہ ہے کہ میں غیر کا علم جانتا ہوں کیا ہونے والا ہے کیا ہے جو اللہ عطا کر دیں اتنا جانتا ہوں ولا اقول لكم انی ملک نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں بس میرا کام ہے ان ما جو میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے اللہ کی طرف سے جو احکام نازل ہوتے ہیں میں ان کو بیان کرتا ہوں بس میرا یہ کام ہے جن کے مقدر میں ہوتا ہے باپ مان لیتے ہیں ہدایت پر آ جاتے ہیں جن کے مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں مانتے کل حل آما والبصیر آ فرما دیجئے نبی کیا نابینا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے ایک شخص کی نظر ٹھیک ہے بینا ہے اور دوسرا نابینا ہے ان دونوں کو کوئی برابر نہیں سمجھ سکتا تو ایسی ہی جس کو اللہ نے ہدایت دے دی وہ دل کا بینا ہے اور جو ابھی تک گمراہی پر ہے تو وہ دل کا نابینا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے نہیں بنے وہ مردے ہیں نابینا ہیں افلاط تفق کرون کیا تم پھر بھی اتنی آسان مثالوں کے دینے کے باوجود غور و فکر نہیں کرتے ہو یہ کل کے سبق کی بات آج بھی اسی کے ساتھ مناسبت والی عید ہے کہ اے نبی آپ لوگوں کو اس وئی کے ذریعے سے ڈرائیں الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ان لوگوں کو کہ جو کسی حد تک خوف اور ڈر رکھتے ہیں کہ میدان حشر میں جمع ہونا ہے حساب و کتاب ہے اس میں علماء لکھا ہے تین طرح کے گروہ ہیں ایک گروہ تو میدان حشر حساب و کتاب آخرت کے لحاظ سے کامل معتقد گروہ ہے جن کا پکا ایمان ہے کہ آخرت ہے قبر ہے عالم برزت ہے حساب و کتاب ہے پل سراب جنت دو ہزار یہ ہے ایک گروہ تو آخرت کے عقیدہ صحیح معنی میں رکھنے والا ہے یعنی معتقد ہے ماننے والا ہے دوسرا گروہ ذوق ایمان کی وجہ سے متردد ہوتا ہے تردد کا شکار لا الہ الہ الا الا یہ جو متردد فرقہ ہے شک والا تردد والا کبھی تو یہ ہے کہ ہاں تو قبر بھی ہے و کتاب بھی ہے تو کبھی دوسرے گروہ کی طرح باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ کہاں ہیں ہم مر جائیں گے ہم نے کئی دفعہ پرانے قبرستانوں کی مٹیاں بھی دیکھی ہیں ہڈیاں بھی دیکھی ہیں کیونکہ ایمان والے وہ گروہ جو تردد کا شکار ہے یہ اپنے ایمان کو بنانے کی طرف آئے ہی نہیں کہ کوئی دین پڑھ لیا جائے قرآن سیکھ لیا جائے حدیث پڑھ لی جائے کچھ اسلام کی باتیں سیکھیں تو تردد ذائل ہو جائے گا آپ تردد گھر بیٹھے بیٹھے چپ کر کے اس طریقے سے ظاہر نہیں ہوتا جو اندر سے باہر بات آئے نا تو انسان کی کوالٹی کا پہچان ہوتی ہے اس میں کہ اندر ہے کیا اور پھر کسی صاحب علم صاحب بصیرت و بصارت کے پاس جائے ہم کلام جب ہوگا تو تردد دور ہو جائے گا طلب صادق ہوگی تو پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے اس کا تردد دور ہو جائے گا اور اگر ویسے ضد و ہے اور مولویوں کو چیک کرنے کے لیے پھر ہے آج اس سے مسئلہ آج اس سے مسئلہ آج اس کا امتحان آدم علیہ السلام کے نکاح کے گواہ کون تھے آپ کو یہ بھی نہیں پتا آپ بڑے عالم ہو فلانے کا یہ کیا ہے اس طرح کی قدر قسم کے بھی لوگ بہت ہوتے ہیں جن کو اپنے نماز کے روزوں کے فرائض کا ایمان کا اعتقاد کا پتہ نہیں ہے اس طرح کے چکروں میں حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ شخص جو تھوڑا بہت علم حاصل کرتا ہے اس نیت سے حاصل کرتا ہے کہ میں جا کر علماء سے مباحثہ کروں گا باز کروں گا اس سے بڑا فتنے باز نہیں ہے اور مردود نہیں ہے اللہ کی رحمت سے دور اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے شیطان ہے اس کی نیت نیت سب سے پہلے علم حاصل کرنے کی یہ ہو انسان مجھے اللہ پاک مجھے اپنے کو اصلاح کی توفیق بخشے پھر جہاں تک مجھ سے ہو سکا دوسروں کو بھی دین کی بات سمجھاؤں گا سکھاؤں گا نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہو رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو بڑھائیں ایک تو وہ ہیں جو آخرت کے عقیدے کے اعتبار سے پکے معتقد ہیں پھر سارا نظام کو صحیح کر رہے ہیں نماز روزے کا بھی اخلاق کا بھی لین دین کا بھی دھوکے سے بھی بچ رہے ہیں چوری سے بھی بچ رہے ہیں کیوں کہ ذرا ذرا کا حساب ہے ایک وہ گروہ ہے جو تردد والا ہے کبھی آخرت کی فکر خوف لگ جاتا ہے اور کبھی دور ہو جاتا ہے اور اس طرف چلا جاتا ہے یاد رکھو دوستوں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں انسان کی کامل استقامت والی دینداری سوائے کسی ایک عالم کی صحبت کے نہیں حاصل ہو سکتی کسی طرح بھی کوئی شخص نیک بنے کتابیں پڑھ کر یا کچھ اور کر کے وہ عارضی ہے کسی جھونکے میں آ کے وہ دوسری طرف سے کروٹ بدل جائے گا دوبارہ ہو جائے گا جب تک کسی شخص کی کسی نیک صاحب بصیرت و بسارت عالم کے ساتھ تعلق نہ ہو ہر روز کا نہ ہو پھر ہر روز کی صحبت میں ایمان بنتا رہتا ہے حوصلہ بنتا رہتا ہے صبر کی توفیق ہوتی ہے سب نظام صحیح ہوتا ہے عارضی عارضی سرسری سی نظر ہوتی ہے وہ شخص پھر اپنے عقیدے کے اعتبار سے بھی تردد میں رہتا ہے عالم آخرت کے حساب و کتاب کے نظام میں بھی تردد ہی تردد اس کی نماز بھی تردد اس کا سارا نظام کیونکہ دین سیکھیں ایک تیسری جماعت ہے ایک تو ہے محتدن ایک ہے اور ایک ہے بالکل منکر کیونکہ آخرت کا حساب بھی کوئی نہیں مر جائیں جو مشرقین مکہ کا ایزام اتنا وقمہ کرا دوں مر جائیں گے مٹی مٹی ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں کو بھی مٹی کھا جائے گی دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا وہ تو بالکل منکر ہیں یہاں پر جو آپ کو خطاب ہے ان لوگوں کو اے نبی آپ ڈرائیں بتائیں آخرت کے بارے میں جو کسی حد تک خوف رکھتے ہیں کسی حد تک سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ تردد والی جماعت بھی اگر دین سیکھنا چاہے گی تو اس کا تردد بھی زیادہ ہو جائے گا اور جو متقد ہیں وہ تو پہلے سے بات کو سمجھتے اور مانتے ہیں يخافون ان سے رکھتے ہیں آپ کرائیں اس وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے بارے میں کسی حد تک خوف رکھتے ہیں جب اور ان کے سامنے بات آئے گی تو ان میں ایمانی ترقی اور آئے گی ہمارے صالحہ میں اور اضافہ ہوگا ایمان اور عقیدے میں اور پختگی آئے گی اور یہ بات بتانی ہے کہ کسی کا سہارا لیتے ہوئے آخرت میں کام نہیں کرے گا کہ ادھر سے پہلے سے یقین بنایا ہوا ہے کہ فلانا میری سفارش کر دے گا فلانا میری سفارش لا رقم گزرا اصول ہے قرآن کا آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو قرآن کی واضح ایت ہے کہ جو سب سے قریبی رشتے ہیں قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے کہ بیوی بھی بھاگے گی اولاد بھی بھاگے گی والدین بھی بھاگیں گے دوست احباب بھی بھاگیں گے یہ قریبی رشتہ ہے یہ چھوڑ دیں گے تو جو دور کے لوگ ہیں وہ کیسے بچائیں گے گزرا تھا کہ آخرت کا خوف دلائیں حساب و کتاب ہوگا حقوق اللہ کا بھی حقوق العباد کا بھی ہر اوضب کا ہر جان کا ہر وقت کا ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا یہ ڈرائیں اور یہ بتائیں صاحب کہ وہاں اپنی پونجی اپنا سرمایہ کوئی کام آئے گا دوسرا کوئی نہیں بوجھ اٹھائے گا اپنے قریبی رشتے دار جن کے لیے انسان صبح شام تباہ کر دیتا ہے خرچ کر دیتا ہے وہ نہیں کام آئیں گے دور والے محلے والے وہ پیر صاحب کیسے کام آئیں گے وہ فلانا کیسے کام آئے گا یہ بتائیں لئی سال من دو ہی ولی یوں بڑا چکے کہ اپنا روز اپنا سیدھا اپنا عمل اپنا سب کچھ کام آئے گا کوئی دوست بھی نہیں رہے گا وہاں ولا شفیع اور نہ کوئی سفارش کرنے والا رہے گا تو ہو سکتا ہے آپ کے اس ڈرامے سے متقد جماعت کے ایمانوں میں اور اضافہ ہوگا جو تردد والی جماعت ہے ہو سکتا ہے لال لہو یہ تک لوگ بن جائے اور یہاں پر تو ولی آخرت میں کوئی دوست نہیں ہوگا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا یہاں نفی کر دی اور قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ تو اس بات کا ذکر کیا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه دونوں میں فرق ہے ایک ہے اللہ کی اذن سے کن کو سفارش کا اذن ملے گا کن کے بارے میں ملے گا یہ تو اللہ کا علم ہے نا ہمیں کیا پتا ہے یہاں جو نفی ہے کہ ہم یہاں سے ابھی سے عقیدہ بنا کے رکھ لیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے اتنے زیادہ نیکی کرنے کی میرا بیٹا تو آپ کو قرآن ہے آخرت میں وہ دس لوگوں کو جو جن پر جہنم واجب ہوگی ان کے لیے سفارش کرے گا جنت میں چلے جائیں گے میں تو والد ہوں کم از کم میرے لیے تو سفارش کرے گا نا مجھے نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے یعنی جو شخص ابھی سے یہ عقیدہ بنا کر بیٹھ جائے کہ میری آخرت میں تو فلانے نے ضروری سفارش کرنی ہے وہ تو فلانا میرا دوست ہے مجھے چھڑا لے گا ہو سکتا ہے وہاں پہ سے قرآن بیٹا بد عمل ہونے کی وجہ سے خود ہی گرفتار ہو تو ہماری کیا وہ سفارش کرے گا تو جو نفی کی ہے کہ آخرت میں کوئی سفارش نہیں ہوگی کوئی دوستی نہیں ہوگی یہ اس کی نفی ہے امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں لکھا نفی اس کی ہے کہ جو لوگ یہیں سے ابھی سے عقیدہ بنا کے بیٹھے ہیں کہ ہماری فلانا سفارش کر لے گا ہمارا کام چل جائے گا اس طریقے سے جائز نہیں جو سفارش ہے کیا آخرت میں ہوگی اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو اذن ادا کریں گے کہ آپ سفارش کریں ملائکہ کو اذن ہوگا آپ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 الله العظيم اور آپ نہ دور کریں ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس سے مقصد ان کی اللہ کی رضا ہے نہ ان کا آپ پر حساب ہے نہ آپ کا ان کے اوپر ہے بس آپ ان کو اپنے سے دور نہ کریں ورنہ آپ بے انصافوں میں ہو جائیں گے وبان کا ختم نہ باز ہم ایسے ہی آزماتے ہیں بعض لوگوں کو بعض کے ساتھ تاکہ یہ کہنے لگ جائیں کہ ہا من اللہ علیہ ممبین کیا یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے احسان کیا ہمارے مقابلے میں علیہ صلی اللہ علیہ بشاہ فرین کیا اللہ نہیں ہے کہ جو شکر گزاروں کو جاننے والا ہے بات کل ہو رہی تھی سفارش سے متعلق کہ انسان کو اپنا عمل کام آئے گا یوں دنیا میں کسی پر یہ اعتماد کرنا کہ وہ میری سفارش کرے گا یہ غلط ہے ہاں آخرت میں سفارش کا اذن ہوگا انبیاء کو فرشتوں کو وہ اللہ کو معلوم ہے کس کے لیے اذن ہوگا اپنے اعمال عقیدہ درست رکھنا چاہیے ہر وقت انسان اپنے توبہ استفار میں رہے آج کی جو ایت کریمہ ہے یہ ایک خاص واقعہ اس کا شان نزول ہے ہوا اس طرح ہے کہ مشرقین مکہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب سے یہ بات کہی کہ ہم آپ کے بھتیجے کو ملنا چاہتے ہیں اور ان کے مسلک پر آنا چاہتے ہیں لیکن ہماری ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ ان کے پاس اکثر جو لوگ بیٹھتے ہیں اور شروع شروع میں ایمان لا چکے ہیں وہ اکثر غریب لوگ ہیں تو ہم اپنی حتک محسوس کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی وہیں اسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو پھر ہم بھی ادھر ہی جائیں اور ہم اس علاقے کے سردار شمار ہوتے ہیں ہماری شرط یہ ہے کہ ان کو جو غریب لوگ ہیں ان کو اپنے سے وہ دور کر دیں تو پھر ہم جا جائیں گے ان کے پاس بیٹھیں گے ان کی بات سنیں گے اور ان کے مان بھی لیں یہ بات مشرقین مکہ نے ابو طالب سے کہی ہے کہ آپ اپنے نتیجے سے یہ بات کہیں اسی طرح کی بات پہلے انبیاء علیہ صلاح وسلام کے حالات میں بھی آتی ہے کہ حضرت علیہ صلاح وسلام کے کس بھی ہے کہ انہوں نے یہ کہا اس وقت کے سردار وڈیروں نے کہ کٹیا قسم کے لوگ ہیں بادیر بات یہ بالکل سرسری نظر والے سرسری رائے والے لوگ حضرت علیہ السلام کے قریب ہیں اگر ان کو وہ ہٹا دیتے ہیں اپنے پاس سے تو پھر ہم لوگ حضرت علیہ السلام کے پاس جائیں گے بات سنیں گے بیٹھیں گے ورنہ ہماری ہٹک ہوتی ہے کہ ایسے غریب سے لوگ وہاں بیٹھے ہوں تو ہم بھی وہاں جا کر بیٹھ جائیں یہ بات حضرت علیہ السلام کے ساتھ بھی ادھر بھی یہی عید نازل ہوئی کہ بے شک ان کی مرضی ہے آنا چاہتے ہیں نہیں آنا چاہتے ہیں بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے ہیں لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے نور علیہ السلام کو بھی یہی خطاب ہوا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے قریب سے غریبوں کو ہٹا کر امیروں کے لیے جگہ خالی کریں بس جس کی مرضی ہے مانے نہ مانے اسی طرح کی بات سورہ ابس و وما یدری کلا الگو یزبا میں بھی ذکر ہوئی ہے کہ کچھ مشرقین ملنا چاہ رہے تھے تو کچھ قریب ایک نابینا صحابی اور دوسرے حضرات بیٹھے تھے تو آپ کا یہ خیال آیا کہ یہ تو پھر بھی ملتے رہتے ہیں تو ان جو آ رہے ہیں ان سے مل لیتے ہیں ان کو ہٹا دیا جس پر یہ نازل ہوئی کہ یہ ہٹانا جائز نہیں ہے بس یہ بیٹھے رہیں یہ آپ کے سچے ماننے والے ہیں اور بالفعل آپ کے مسلک کے اوپر ایمان لا چکے ہیں وہ ایک احتمالی بات ہے کہ وہ سردار آئیں گے آپ کے پاس بیٹھیں گے آپ کی بات سنیں گے پھر مانیں گے یا نہیں مانیں گے وہ احتمالی بات ہے تو احتمال کو حاصل کرنے کے لیے یقین کو رخصت کر دینا کہ وہ ممکن ہے آ جائیں تو یہ صحیح نہیں ہے اور ایسے ہوا وہ یہاں پر جو ہے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا شان نزول بھی یہی کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کے قریب یہ کمزور قسم کے لوگ غریب قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہم آنا چاہتے ہیں بات سننا چاہتے ہیں لیکن ہمیں اپنی حدت محسوس ہوتی ہے اس پر یہ نازل ہوئی کہ اے نبی جو آپ کے ساتھی اللہ کو صبح و شام یاد کرنے والے ہیں یریدو و نوجہ اور صرف ان کا مقصد اللہ کی رضا ہے ان کا اپنا ایمان و عمل ہے آپ کے قریب بیٹھتے ہیں بات سنتے ہیں ان کو دور نہ کرنا وہ جو مشرقین مکہ مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم سردار ہیں ہم آپ کے پاس تب آئیں گے کہ جب یہ غریب لوگ ہٹ جائیں یہاں سے ان غریبوں کو اپنے پاس سے نہ ہٹانا ان کی مرضی ہے وہ آنا چاہتے ہیں بات سننا چاہتے ہیں بات تو اعلانیہ ہو رہی ہے سارے کی بات پہنچ چکی ہے تو عید کی بات تو ایسی ہے کہ سب کو پہنچ چکی ہے اب وہ ماننا چاہیں ان کی مرضی ہے لیکن جو ایمان لا چکے ہیں غریب لوگ ان کو اپنے سے دور نہ کرنا غربا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا طوبا بل غربا خوشخبری غربا کے لیے ہے یدو ید الاسلام ابل غربا کہ شروع میں ہی جب اسلام کی ابتدا تھی تو سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے لوگ بھی غریب ہی رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا آخر میں کہ اس وقت بھی اسلام کو سیکھنے والے پڑھنے والے سمجھنے والے عمل کرنے والے غریب ہی ہوں گے آپ کو مشہور واقعہ جو میں بخار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدمے میں ذکر کیا ہے حرت البادشاہ بادشاہ روم کے بادشاہ کا واقعہ حرت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا دعوت و تبلیغ کا تو اس نے پھر آڈر بھیجا کہ ادھر کوئی مکہ کے لوگ یہاں موجود ہیں تو ان کو بلا کے لاؤ چنانچہ بلاد کے لایا گیا اس میں اس وقت اس تجارتی قافلے کا سردار لیڈر امیر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ابتدائی ابتدائی بات ہے اس سیرت بادشاہ نے اس وفد سے پوچھا کہ یہ میرے پاس خط ہے یہ کون ہے جو مکہ کے اندر یا فلاں علاقے میں یہ دعوت و تبلیغ کر رہا ہے کہ مخالفت کا خط مشرقین مکہ نے لکھا تھا یہ دعوت تبلیغ والا خط بات کی بات ہے تو بلایا وہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ جو ہجرات یا لیکن جو مین بات ابو سفیان سے اس نے پوچھا کہ بتاؤ اس شخص پر ایمان لانے والے سب سے پہلے کس طرح کے لوگ ہیں غریب لوگ ہیں یا امیر لوگ ہیں تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے بتایا اور میں چاہتا تھا کہ کوئی جھوٹ بول دوں اس وقت یہ کافر تھے لیکن میں نے جھوٹ اس لیے نہیں بولا کہ یہ تو بادشاہ پوچھ رہا ہے بادشاہ کے ساتھ ہم کلامی ہے یہ پوری دنیا میں میرا جھوٹ مشہور ہو جائے گا میری بدنامی ہو جائے گی اس لیے میں مجبوراً سچ بولتا رہا دل چاہتا تھا میں جھوٹ بولوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہوں لوگ متنفر ہوں جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس شخص پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کس طرح کے لوگ ہیں امیر ہیں غریب ہیں تو میں نے بتایا کہ سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں تو فوراً وہ بادشاہ کہنے لگا کہ ہماری آسمانی کتاب میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ نبی آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے غریب لوگ ہوں گے غریبی لوگ دوستوں قربانی دیتے ہیں غریبی پڑھتے ہیں غریبی پڑھاتے ہیں یہی بات ہے اگر آپ لوگوں کو میری بات پر کوئی شخص شبہ ہے تو تمام مدرسوں کے سروے کر لو اس میں اکثریت طلبا کی وہ لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں پڑھنے والے پڑھانے والے اور یہی تو بات ہے بشارت کی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے جنت میں میں داخل ہوں گا جنت کا میں دروازہ میں کھولوں گا اور میرے ساتھ سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے لوگ وہ میری امت کے برا بار ہوں گے اور یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ اشلی مسکین و امتنی مسکین و شرمی زمرت المساکین اور میرے بات میرا رہن سہن بھی ایسے لوگوں میرا جو غریب لوگ ہوں میرا مرنا بھی ایسے لوگوں میں ہو جو غریب لوگ ہوں اور میدان حشر میں جب اٹھنا ہو تو وہ بھی ایسے لوگوں میں ہو جو غریب لوگ ہوں تو اللہ آخری مسکین و امتنی مسکین وحشرنی فی زمرت المساکین تو یہ عید نازل ہوئی ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه کہ آپ ایسے لوگوں کو دور نہ کریں کہ جو اپنے رب کو صبح و شام آپ کا کیا مسئلہ ہے کیا مکھل لال موڑے بتانا چاہ رہا تھا کہ بھائی جو بدو کی جگہ ہے ہاں۔ وہاں نلکوں تک دروازے آدھے نلکوں تک وہ ایک فٹ پر آیا ہوا ہے آپ نے ماربل کا وہاں لکھ کر لگاتے ہیں وہاں پہ سے بات کریے نماز کے بعد کہہ دیتے نا آپ کو قرآن کی طرف کے اندر یہ نصیحت یاد آئی ہے جا رہا ہاں تھا تو چلے جاتے کوئی بات نہیں سب کو پتہ ہے جو یہاں وضو بناتے ہیں نا وہ اس لیے بنایا گیا اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ پگڈنڈی سے بنائی قرآن کے درخت کے درمیان میں آپ کو نصیحت یاد آتی ہے عقل بازار سے خرید لینی چاہیے ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين یہ عید نازل ہوئی کہ یہ لوگ سردار آپ کے پاس ہے نبی آنا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے نہیں آنا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے لیکن جو یقینی طور پر آپ پر ایمان لا چکے ہیں آپ کو مان چکے ہیں یہ صبح شام اللہ اللہ کر رہے ہیں یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان کا اور کوئی مقصد نہیں اور سردار کو چیک کرتے ہیں یہ ویسے بندے کو تھوڑا سا پھیرنے کے لیے تھوڑا سا یوں کرنے کے لیے ان کو ہر طرح کی چلاکیاں آتی ہیں تو آپ ہر چیز ان کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیں ورنہ ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے یعنی اس میں غریب کی فضیلت کی کتنی بات ہے تو میرے سالمی یہ غربا ہو جو آپ کے اوپر ایمان لا چکے ہیں ان کی اتنی بشارت توبا نے غربا کی تھی اس بات نے تو کہا کہ توبا جنت کے خاص طبقے کا نام ہے وہ غریبوں کے لیے خاص ہے تو یہ ایمان لا چکے ان کو اپنے سے دور نہ کریں وہ قزا لکھن آباد اور یہ بعد میں ہم آزماتے ہیں کسی کو غریب بنا کر کسی کو امیر بنا کر یہ دونوں پہلو آزمائش کے ہیں کہ کون غربت کے زمانے میں متوجہ اللہ ہے اور کون امیر ہونے کے زمانے میں اللہ کی طرف ہے یہ آزمائش ہے اور دونوں آزمائشیں عموماً جو امیر لوگ ہیں یہ سرکش کی طرف چلے جاتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کو بھول جاتے ہیں جو غریب ہے ان میں ایک معقول تعداد غربت کی وجہ سے متوجہ اللہ ہے لیکن غریبوں میں بھی ایک حصہ ایسا ہے کہ باوجود غربت کے بھی وہ اللہ کی طرف اللہ کے رسول کی طرف متوجہ نہیں ہوتے غربت تو وراثت ہے انبیاء علیہ مسلاط وسلام کے جس کے سے علم وراثت ہے عمل وراثت ہے تقوی وراثت ہے ایسی غربت بھی ادھر سے ہی آئی ہے اور وراثت ہے یہ اور یہ غربت میں جب اللہ یاد آئے تو یہ بہت بڑی بادشاہی ہے اگر وہ غریب ہے اور اللہ اللہ کے رسول کو وہ یاد کر رہا ہے تو یہ تو بہت بڑی بادشاہی اور سلطنت ہے من اللہ علیہ بیننا یہ طنز کرتے ہیں یہ امیر لوگ جب غربا صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تو ان کی فضیلتیں جب بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں جو میرے قریب بیٹھے ہیں تو یہ طنز کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہمارے مقابلے میں یعنی جن کے پاس لباس نہیں ہے کپڑے نہیں ہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں رہائش معقول نہیں ہے تو ہاں من اللہ علیہ بیننا یہ ہمارے اوپر احسان والے لوگ ہیں اور یہ قدردان ہے اللہ ان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 پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان کو سلامتی کی دعا دے دیں اور یہ بتائیں کہ تمہارے رب نے اپنے لیے رحمت کو لازم کر رکھا ہے انہو من عمل منکم سوءا بجہالت کہ تم میں سے کسی شخص سے جہالت کی وجہ سے گناہ ہو گیا ثم تاب من بعدی پھر اس گناہ کے بعد اس نے صدق کے دل سے توبہ کی و اسلحہ اور اپنے اعمال کو درست کر لیا فَأَنَّهُ غفور الرحیم تو بلا شبہ پاک مغفرت کرنے والا مہربان ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اور ایسے ہی ہم تفصیل کے ساتھ نشانیوں کو بیان کرتے ہیں وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اور یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ یہ راستہ نیک لوگوں کا ہے اور یہ راستہ مجرمین کا ہے کل کے سبب میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا کہ ان کو اپنے پاس سے نہ ہٹایا کریں نہ ہٹائیں وہ نیک بندے کیا ہیں ان کی نیکی کی بات کیا ہے کیوں ان کو نیک کہا ہے اس کی وجہ بتائی ید اون رلغا والعشی یہ صبح و شام ذکر اذکار کرتے ہیں نماز کی روزوں کی ان چیزوں کی پابندی ہے اپنی جگہ پر مزید ان کی نیکی کی بات یہ ہے کہ صبح اور شام ذکر کرتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ صبح اور شام کے ساتھ نیک بندوں کے ذکر اذکار متعلق ہونے چاہیے بہت لمبے چوڑے ذکر اگر کوئی شخص نہیں کر سکتا ترمزی شریف نے اس موضوع پر ایک مستقل بات باندھا ہے کتاب الاذکار سب حدیث کی کتابیں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ ذکر و اذکار والے معمولات ہیں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ذکر اذکار کا صبح و شام معمول کوئی شخص رکھے گا تو اس کی نماز روزے کا بھی اہتمام اسے رہے گا اور گناہوں سے بچنے کے لیے بھی اس کے اندر دفاعی پوزیشن پیدا ہوتی رہتی ہے کہ دل میں نیکی آ گئی نا نور آ گیا تقوا آ گیا ہے تو گناہوں سے نفرت آئے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دسویں صبح سو مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ سو مرتبہ درود شریف سو مرتبہ جو بھی آسانی سے یاد ہو اور استغفار سو مرتبہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہ اللہ گناہ سے بچنے کی بھی میرے اندر طاقت نہیں ہے سوائے آپ کی مدد کے اور نیکیاں بجا لانے کی بھی طاقت نہیں ہے سوائے آپ کی مدد کے یہ مطلب ہے حول ولا وطا اللہ بلّہ یہ پانچ تصویرات کا معمول ہو صبح بھی اور شام بھی میں نے کئی مطلب بتایا کہ آدمی کا صبح اٹھنے کا معمول اور ایک تلاوت کا بھی ایک پارہ ہو ساتھ یہ لیکن اگر نہیں رہ گیا تو آپ اگر آپ تو ایک آدھے گھنٹے کا سفر کر کے دفتر میں آتے ہیں یہ پندرہ بیس منٹ کے ذکر ہیں جو صبح اور شام کے ساتھ متعلق ہے یہ ایک میں بات کہہ رہا ہوں آپ بات سن رہے ہیں یہ تو ایک عام سی بات ہے نا ایک زندگی ہے ہماری ابھی جو ہے آپ کم از کم ایک ہفتہ ان تصویرات پر عمل کریں پابندی سے اس کے بعد خود بخود آپ کو اپنا جائزہ ہو جائے گا کہ میرا پہلے کا نظام کیسے تھا اور ذکر اذکار کی پابندی کے بعد میرا روحانی نظام دیگر اٹھنا بیٹھنا وغیرہ یہ سارا کیسے نیکی اور پرہیزگاری کا سب سے پہلا اثر جو ہوتا ہے وہ انسان کی طبیعت اور مزاج کے اوپر آتا ہے اس میں سلجھا ہوا پن محسوس ہوتا ہے جو شخص نیک پرہیزگار ہو چہرے پر بشاشت آتی بشاشت آتی ہے نیکی بجا لانا آسان ہوتا ہے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے تو یہ پانچ تصویرات استغفار برود شریف سبحان اللہ بحمدی ولا قوت اور سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ رضیم لا الہ الا اللہ یہ چار پانچ تصویریں صبح اور شام معمول ہو یہ ان نیک لوگ صاحب اکرام کی تعریف قرآن مجید نے کی کہ ان کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیں یہ ان یہ نیک لوگ ہیں ان کی نیکی کیا ہے یونیورشی سب صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ اللہ کو یاد کرنا نماز روزے کے علاوہ ہے اور وہ ذکر و اذکار ہے جو آپ کو بتایا آگے فرمایا کہ اللہ پاک کے آزمائش کا یہ نظام ہے اب یہ لوگ جو مشرقی مکہ کے سردار وغیرہ ہیں یہ کہتے ہیں یہ غریب لوگ یہاں سے ہٹ جائیں تو ہم آپ کے پاس ملاقات کے لیے آتے ہیں اور جب یہ عید نازل ہو گئی کہ ایسا نہیں ہوگا آپ کی مرضی ہے آؤ نہ آؤ لیکن غریب کو اپنے پاس سے ہٹانے کی اجازت نہیں ہے نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو <clears throat> اس پر وہ کیا کہنے لگے کہ یہ غریب لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہمارے اوپر بھی مکان دے دیا ہے کہ ان کے پاس تو نہ ڈھنگ کے مکان ہیں نہ سواریاں ہیں نہ مال و دولت ہے بلکہ بعض غریب صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تھے جو ابتدائے اسلام والے ہیں کہ جو ان مشرقین میں سے بعض کے آزاد کردہ غلام تھے تو اب انہیں وہ بھی وہ ہوتی تھی نا حکارت سی کہ وہ ہمارے آزاد کردہ غلام کتنا قریبی مقام حاصل کر چکے ہیں جب یہ وہاں بیٹھے ہوں تو ہم جا کر وہاں کیسے بیٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی جی کہ ہم امیر لوگ ہیں مکان والے ہیں سواریوں والے ہیں سردار ہیں ہم آقا ہیں تو مکان ان کا اونچا ہو گیا جو غریب لوگ ہیں لقد من اللہ ہاں من اللہ علیہ مل گئی کہ ہمارے مقابلے میں ان لوگوں کا مقام نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ ہو گیا اور ظاہری بات ہے کہ جب نبی کے پاس کسی کا مقام اونچا ہو گیا تو وہ ہند اللہ بھی اس کا مقام اونچا ہو گیا یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید نے یہ بات کی کہ انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق یہ سمجھا ہے کہ مقام والا وہ ہوتا ہے جس کی کوٹھی اچھی ہو جس کی سواریاں اچھی ہوں جس کے پاس پیسہ ہو جو سردار ہو مقام والا وہ ہوتا ہے یہ ان کے اپنی ذہنی ساخت کا فیصلہ تھا نا اللہ کے ہمارے کوئی یہ فیصلہ نہیں ہے کہ جس کا عمدہ مکان ہو جس کی عمدہ گاڑی ہو جس کا فلان ہو جس کا فلان ہو تو وہ مکان والا ہے یہ تو ہماری اختراع ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اس پر بڑا اللہ کا فضل ہے یہ بڑے اچھے کھاتا پیتا گھرانا ہے جی فلانے فلانے یہ دنیاوی نظر سے ہو سکتا ہے ایک عمدہ عزت دنیاوی لحاظ سے لیکن اللہ نے تو اپنی نظر میں اور حبیب کی نظر میں جو عمدہ ہے وہ وہ ہے جو ابتدا والا ہو ان غریبوں نے نبی کی ابتدا کی یہ ان کا مقام اونچا ہو گیا ہم اللہ علیہ ممبئی نے تو بات یہ ہو ان کے ذہنوں میں اشکال آیا کہ یہ غریب سے لوگ ہیں نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا اتنا اونچا مقام ہو گیا ہے تو بڑے تو ہم لوگ تھے سردار تو ہم آقا ہم مالدار ہم ہمارا کیوں مقام نہیں ہے تو یہ ان کی ذہنی غلط فہمی تھی انہوں نے مقام کی جو وجہ اور اسباب تھے نا وہ غلط سمجھے تھے ہمبر رسول مقام کے جو اسباب ہیں وہ ابتدا ہے نیکی اور پرہزگاری ہے وہ ان غریبوں نے اپنائی ہے تو اس لیے اللہ کے رسول کیا ان کا مقام ہو گیا اللہ کے یہاں بھی ان کا مقام ہو گیا اور جنہوں نے نہیں اپنائی وہ سرداری کو سنبھالتے رہے سرداری بھی سنبھالتے رہے بادشاہ بھی سنبھالتے رہے سب کچھ سنبھالتے رہے بات یہ ہے کہ جو دنیاوی دنیاوی سسٹم ہے نا غریب امیر یہ فلانا زیادہ عزت والا ہے تو کس وجہ سے بھی پیدا زیادہ ہے فلانا زیادہ عزت والا ہے تو فلانا ہمارا فیصلہ ہے فلانا عزت والا یہ میری بے دینوں کو بھی تباہ کیا جنہوں نے اسلام نہیں لایا اسلام قبول نہیں کیا کافر ہے نا اس غریبی اور امیری کے نشے نے عام اقوام عالم جو غیر اسلامی ہیں ان کو بھی تباہ کیا اور جس میں ہم کہ جو تھوڑے بہت مسلمان ہیں صحیح پکے کے مسلمان ہیں کمزور مسلمانوں کو بھی اس نشے نے تباہ کیا اس کی عمدہ گاڑی تو میری کیوں نہیں ہے اس کی اچھی کوٹھی تو ہماری کیوں نہیں ہے اس مسابقت میں لگے ہیں قرآن تو کہتے ہیں نیکیوں میں مسابقت کرو یہ کیا مسابقت ہے اس امیر اور غریبی کے نشے نے آپ تھوڑی سی ماضی قریب کی تاریخ میں جائے سن انیس سو سترہ میں جب روس کے اندر تباہی پھیلی اور غریبوں نے اپنا علم اٹھایا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہر جاتی ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ کوئی بیٹھنے والا بھی نہیں ہے فلاں فلاں یہ جمہوری نظام جہاں کریش ہوا وہاں اس کے ظلم ستم کی وجہ سے وہ تباہ ہوا جہاں ان کا جو ہے ان کا نظام تباہ ہوا وہاں ان کے ظلم و کی وجہ سے کہ غریب کا کوئی مقامی غریب اس شہر میں بھی نہیں کرا سکتا آپ امریکہ کے حالات کو جانتے ہو کہ کالا اس بس میں بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا وغیرہ سن انیس سو سترہ میں جو روس میں ایک تباہی آئی غریب نے کہا ہمارا کیا مقام ہے وہ غریبوں پر ظلم کر کر کر کر کے نا پھر جب پتا وہ اٹھے تھے مقابلے میں اور اس امیری اور غریبی کے <coughs> اس نشے میں تین کروڑ انسان تباہ و برباد ہو گئے سن انیس سو سترہ میں جلد اور ستر میں یہ فارغی ہو گئے جب افغانستان کے ساتھ انہوں نے نظام کیا تو آپ اپنا وہ رونا رو رہے تک روتے رہیں گے روز سر اٹھا کر کھڑا نہیں ہو سکتا اس کے بعد جو اس کی تباہی ہوئی ہے اس بد کی کب تباہی ہونی تو ادھر ادھر سے ہی ہی ہے شروع اس لیے ہر روز جلگار کرتے ہیں ان پہاڑوں پر مارتے وہ پتنی توڑا بورا کیا ہے اور ان کے نیچے تو میں وہ سفار کیا ہے جو اب تک ان کو نہیں ملے اور کیا نہیں ہوا لیکن انہیں پتہ ہے وہ حدیث کی روشنی میں وہ قربے قیامت وہ پگڑیوں والے وہ پلانگ کہ امریکہ کی تباہی تھی وہ ان پہاڑوں سے ہی گی اور تب اتنی ہے اسی کسی کو یہ بتا رہے ہیں تو بات یہ میری غریبی کی کر رہا ہوں لوگوں نے اپنے ذہن میں یہ بات سمجھی ہے کہ جو امیر ہوتا ہے وہ عزت والا ہے جو فلاں ہے فلاں ہے میں تو کہتا ہوں ہمارے یہاں سب سے جو زیادہ امیر ہے وہ کتنا عزت والا ہے آپ لوگ سب سمجھتے ہی ہو کون سب سے امیر ہے اور کون کتنی عزت والا ہے عزت والا وہ ہوتا ہے دوستو جو موجود بھی نہ ہو جو فوق بھی ہو گئے ہو لوگ لوگ اس کا نام لے کر اس کے لیے رحمت کی دعا اپنا ایمان کا حصہ سمجھیں امیر امیر تو وہ ہے نا پھر عزت والوں تو وہ وہ کیا عزت والے ہیں کہ جنہوں نے ظلم و ستم کی وہ چھٹی پیسی اور اپنے عواموں کی بنیادیں غریب عوام کے خونوں سے رکھی وہ کیا عزت والے ہیں زندہ بھی رہیں گے تو لوگوں کی لانت ان پر ہوتی رہے گی جب مر بھی جائیں گے تو لوگ بد دعا کرتے رہیں گے شکر ہوا کہ جان چھوٹی ہے وہ چلے گئے ہیں اتنا سلم کیا تھا انہوں نے اپنی اس طرح کی ان مشرقین مکہ میں کی عزت والے ہم ہیں اور یہ ہمارے آزاد کردہ غلام یہ کیسے عزت والے ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا مقام ہے تو انہوں نے مقام کے توازن یا فیصلہ اپنے ذہن سے سوچا تھا کہ مالداری سے مقام ہوتا ہے تو مالدار تو ہم ہیں اللہ کے ہاں یہ نہیں اللہ کیا ہاں تو ناکرم مطلب مند اللہ ہے جن غریبوں نے اسلام قبول کیا نبی کے قریب ہو گئے اور اتنا ایمان ان کا پختہ بنا اتنا ایمان ان کا پختہ بنا کہ سارے مشرقین مکہ کے سردار اور ان کے وہ چیلے چمچے ایک ایک صحابی کے اوپر و ستم کی حد کرتے رہے لیکن ان کے منہ سے احد احد اللہ احد احد ہی نکلتا رہا وہ غریب تو غریب تھے ظہری اعتبار سے غریب تھے لیکن دل کی دنیا ان کی اتنی امیر تھی جو انہوں نے نبی کو اس عقیدت و محبت میں دیکھا کہ ساری دنیا کے ظلم و ستم ان کو ایسے محسوس ہوتے تھے جیسے درد ہی نہیں ہوتا جیسے پھول ہیں وہ ہمارے خود بک جاتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ خود جو تو حضرت سعیب آپ کی مجلس میں بیٹھے حضرت بلال آپ کی مجلس میں بیٹھے حضرت عمار رضی اللہ عنہ آپ کی مجلس میں بیٹھے یہ ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں ان غریبوں کا اتنا مقام ہو گیا ان کو اپنے پاس سے اٹھاؤ پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے یہ عزت والے تو ہم ہیں یہ کیوں عزت والے اللہ نے فرمایا کہ عزت والے یہ ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو بھیجا ہے کہ اس کی باتوں کی ابتدا کی جائے ان غریبوں نے ابتدا کی لہٰذا اس وجہ سے عزت والے ہو گئے ہاں اگر کوئی مالدار بھی ابتدا کرے گا تو اس کو بھی عزت مل جائے گی اگلی ہے جناب اس میں جو انہوں نے مطالبہ رکھا تھا کہ ہم آئیں گے آپ کے پاس لیکن آپ ان کو اٹھا دیں تو پھر ہم بیٹھیں گے اس میں دو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ بھی دے دیا کہ کوئی بات نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم ہٹ جاتے ہیں اور وہ اگر آنا چاہتے ہیں بات ہو جاتی ہے تو ایک اچھی بات ہے اللہ کو پسند نہیں آئی اس پر یہ اتنا ہوئی وہی زیادہ ابھی نبی جاتے نہ فتل سلام علیہ اے نبی یہ جو غریب صحابی رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں بیٹھے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس جیسے وہ آئیں تو میرا ان کو سلام پہنچا دینا فکر سلام علیکم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی بہت فضیلت ہے سب سے اونچی فضیلت والی کریمہ یہ ہے اے نبی جب آپ کے پاس یہ غریب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ آئے جنہوں نے میری یاد کو مانا ہے دل جان سے بکر سلام علیکم آپ میری طرف سے ان کو سلام کہہ دینا اللہ سلام کہہ رہے دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے نبی یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کے پاس آ رہے ہیں آنا ان کا سلام کی ابتدا کرنا ان کا کام ہے لیکن اس مرتبہ اس مقام سے مجھے اعزاز ان کو یہ دینا ہے کہ سلام کی پہل آپ نے کرنی ہے سلام کو یہ دور ہیں غریب رحمہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھی ہے فرض کی ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک حصہ دنیا میں رحمت اللہ نے دی ننانوے حصہ آخرت میں نیک لوگوں کے لیے رکھی تو ایک حصہ رحمت بھی دنیا میں دیکھ لے کتنی پھیلی میں ان سے کسی سے کوئی غلطی بھی ہو جائے جہالت کی وجہ سے غلطی ہوتی ہی نادانی کی وجہ سے باوجود اس کے کوئی جانتا ہو پھر بھی جو غلطی ہوتی ہے وہ ہوتی جہالت یعنی وہ نفس یا ماحول یا کوئی چیز نہ وہ جہالت ہی ہے سو متاب امبا اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے گناہوں کی معافی چاہی اسلحہ دیکھو کوئی بھی غلطی ہو جائے چھوٹی یا بڑی اس کی توبہ کر لی توبہ کی قبولیت کی شرط ظاہر یہ بتائی کہ اس کے بعد اپنے اعمال کو درست کر لیا کوئی بھی غلطی ہے پھر اس کے بعد اپنے اعمال کو درست کر لیا نو غفور الرحیم تو اللہ مفرت کرنے والا مہربان ہے وہ بزال کا نفسل الایات باقی ان شاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا وقل سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين صدق اللہ العظیم اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہماری آیات پر تو آپ ان کو سلام کہیں اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ رحمت کو لازم کیا ہوا ہے بلا شبہ جس نے نیک کام کیے لیکن بعد میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور پھر توبہ کی اور اس کے بعد پھر نیک کام کرنے گیا تو بلا شبہ اللہ پاک مغفرت کرنے والا مہربان ہے کا ولی دستبین صبیر المجرمین اور ایسی ہم تفصیل کے ساتھ آیات کو بیان کرتے ہیں اور مجرمین کے راستے کو واضح کرتے ہیں بات ہو رہی تھی قریب صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صحت کریمہ میں فضیلت بیان ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا کہ یہ آپ کے پاس جب آئیں تو آپ ان کو سلام کریں یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے میں نے اس میں تین تفسیریں بیان کی تھیں ایک یہ کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ میری طرف سے ان کو سلام دے دیں یہ تمہارے پاس جو غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ رہے ہیں یہ ایک لوگ ہیں میری طرف سے ان کو سلام کہہ دیں دوسری تفسیر یہ ہے فخر سلام علیکم کہ نبی آپ ان کو سلام دیں تحت آپ کریں سلام کی اس میں بھی ان کا مقام محسوس ہو رہا ہے تیسری تفصیل یہ ہے کہ ان کو سلامتی کی دعا دیں سلامتی کی دعا سلام جنت کے ایک درجے کا ایک محل کا علاقے کا جنت کے طبقے کا نام سلام ہے دار السلام بند لا السلام قرآن مجید کی عید ہے کہ اللہ رب العزت دعوت دیتے ہیں لوگوں کو پکارتے ہیں سلامتی کے گھر کی طرح جہاں پر مصری نے لکھا ہے دار السلام جنت کے خاص مقام کا نام ہے تو ایک تفسیر کہ اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی ہے دوسری تفسیر اے نبی آپ ان کو سلام کریں تیسری تفسیر کہ ان کو سلامتی کی دعا دے دیں یعنی جنت الفردہ اس کی دعا دے قطب رب کو مالا نفس ہے رحمہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے میں نے بتایا مشہور حدیث ہے ننانوے حصہ رحمت کا اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے ایک حصہ دنیا میں رحمت کو بھیجا ہے یہ جو ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہوا ہے یہ بھی دنیا جب ختم ہو جائے گی تو وہ ایک حصہ بھی پھر اپنے پاس ہو جائے گا اللہ کے پھر سو بٹا سو حصہ رحمت کا اللہ پاک کے پاس ہوگا میدان حشر میں رحمت غالب رہے گی بعض احادیث میں یاد ہے کہ کچھ ایمان والے لوگ جن کے پاس ذرہ برابر بھی نیکی نہیں ہوگی ان کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نکال کے کہ ان کا ایمان ہے اور عمل نہیں ہے ایمان کی برکت سے تو رسالت کی برکت سے ان کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف ڈال دیں گے اور ان کی پیشانی کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا تھا وہ تقا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے آزاد کیے ہوئے وہ تقا عطف سے عطف جب غلام کو آزاد کرتے ہیں تو بولا جاتا ہے لفظ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزاد کی ہوئی ہے ان کے لیے جہنم اللہ نے اپنے فضل و کرم پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کہ میں رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں میری شان کے مناسب یہی کہ جس کے پاس خالص طویل و رسالت ہے اس میں شرک اور بدت نہیں تو میں اس کو جہنم سے آزاد کروں گا ہاں کسی نے ایک بندے سے ایمان والے سے کبھی غلطی ہو گئی سو ام بے جہالت سن کی واسلہ یہاں پر بات چھوڑی تھی فرمایا تم میں سے اگر کسی شخص سے گناہ ہو گیا بے جہالت نا واقفی کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کسی ایمان والے سے گناہ ہوتا ہے تو وہ گناہ نا واقفی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے یا تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے یا نہیں گناہ تو پتہ ہے لیکن اس گناہ کے اوپر کتنا عذاب ہونا ہے اس سے ناواقف ہے دیکھو نا ذرا سا دانہ نکل جائے یا کوئی چیز لگ جائے تو اتنا درد ہوتا ہے تو انسان سوچے کہ جب میں فلانا گناہ کر رہا ہوں فلانا گناہ کر رہا ہوں تو اس کا تو اتنا زیادہ عذاب ہے کتنی تکلیف ہوگی ذرا سا سر میں درد ہو تو سارا دن ساری رات نظام گرم برم ہے تو جب ایک گناہ پر اتنی سزا ہوگی اس سزا کا جب اسے احساس ہو تو ظاہر ہے کہ یہ گناہ نہیں کرے گا جو کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو آخرت کے اس گناہ کے اوپر عذاب کا احساس نہیں ہے نا واقف ہے جاہل ہے جب اسے واقفیت ہوگی اندازہ ہو جائے گا گناہ نہیں کرے گا تو یا تو گناہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہا سوگم کے جہالت ہے تو بھی گناہ جہالت کی وجہ سے ہے یا گناہ کو تو گناہ سمجھتا ہے لیکن سوم بجہالت ان کا یہ مطلب ہے کہ وہ گناہ کے اوپر جو عذاب آئے گا اس عذاب سے ناواقف ہے کہ وہ تھوڑا بہت ہوگا یا اللہ فرق کرنے والا ہے ہے اللہ مہربان یوں اس طرح کے شیطان تعویل کرا دیتا ہے جب ناواقفی اور جہالت کی وجہ سے گناہ ہو گیا بم بادی پھر اس گناہ کے بعد اس کو توبہ کی فکر لگ گئی اور اس گناہ سے طائب ہو گیا گناہ کی توبہ کی صورت یہ ہے کہ انسان جب گناہ سے توبہ مانگے تو اس کے بعد وہ گناہ نہ کرے بس وہ توبہ کی قبولیت کی پھر علامت ہے لیکن وہ گناہ بار بار کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ پہلا گناہ جو اس پر توبہ اس نے کی ہے وہ معاف نہیں ہے کہ وہ دوبارہ گناہ کر رہا ہے توبہ ہی قبول نہیں ہوئی وہ اسلحہ یعنی اس نے توبہ کی اپنے گناہ سے اور وہ اسلحہ پھر اس کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کر دی آئندہ جس گناہ کی توبہ اس نے کی ہے آئندہ اس گناہ کی طرف نہیں جا رہا میری کی طرف جا رہا ہے اعمال اس نے اچھے کر لیے الرحیم تو اللہ کو مغفرت کر کے مہربانی کر کے خوش ہوتے ہیں مغفرت حدیث میں آتا ہے نا توبہ کرنے والوں میں بہترین وہ ہیں خیر ہے الطوابون کہ توبہ کرنے والوں میں جو گناہ گار توبہ کرتے ہیں وہ اللہ کو زیادہ پسند ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرر بندے بن گئے توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو یہ بات ہو رہی تھی غریب صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ ان کو سلامتی کی دعا دیں اور اللہ پاک بات کرنے والا ان میں سے کسی سے کرتی ہوئی تو آپ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ایک اور دو صاحب اکرام رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا دے دیا تھا کہ کوئی بات نہیں ہم غریب تو ہر وقت ہی آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ غریب تھوڑی دیر ہٹ جائیں اور ہم آپ سے آ کر مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم تو پھر آ جائیں گے ہمیں کوئی ناگواری نہیں ہے تو لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں تھا اور اللہ نے فرمایا کہ جب وہ آنا چاہیں آئیں اس میں غریب صاحب کرام کیوں ہٹے تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی وہ رد ہو گئی نا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غریب نہ ہٹیں وہ بیٹھے رہیں امیر آنا چاہیں آئیں نہیں کہنا تو اس بار یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گناہ کی معافی چاہ رہے ہیں کہ میری جو رائے ہے کہ ہم ہٹ جاتے ہیں غریب لوگ امیر آ کے آپ سے بات کر لیں میری رائے اللہ نے اس کو رد کر دیا ہے کہ نہ ہٹیں غریب لوگ امیر آنا چاہیں تو ہیں تو میری غلطی ہے میں نے گناہ کیا ہے تو اللہ پاک نے اس میں گھمایا کہ گناہ ہو گیا اللہ سے توبہ ہو گئی آئندہ اپنے عمل کی اصلاح ہو گئے تو اللہ باغ کرنے والا میں یعنی رائے کی غلطی غور کرنے کی بات ہے کوئی غلطی نہیں ہوتی جب ایک مشورہ دو چار بندوں کے درمیان میں ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ایک کی رائے کے مطابق تو فیصلہ ہو جائے گا تو دوسروں کی رائے کے مطابق تو فیصلہ نہیں ہوا نا ایک ہی رائے مشورہ تین چار بندوں کے درمیان میں ہوا ہر ایک کی رائے جدا جدا تھی تو فیصلہ تو ایک رائے کے مطابق ہوگا باقی رائے تھی ان کے تو خلاف فیصلہ ہوا لیکن ہر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے جو غلط ہوئی اس کو بھی گناہ سمجھا ہے سے نامافی کی وجہ سے یہ غلطی ہو گئی مجھے یہ رائے نہیں دینی چاہیے تھی کہ اللہ کو جو پسند نہیں ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا وہ خلاف اولا چیز سے بھی یعنی ایک نامناسب جو بات ہو گئی چھوٹی فراہ چھوٹی غلطی چھوٹی فراہ گناہ خلاف اولا اس کو بھی وہ گناہ سمجھتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں ہاں ایسا بھی ہوا کہ آپ بدر میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان اسیروں کے بارے میں مشرقین مکہ کے جو گرفتار تھے لوگ ان کے بارے میں آپ نے مشورہ کیا تو آپ نے وہ سب سے جب مشورہ لیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو قتل کر دیتے ہیں پہلا مارکا ہے انہوں نے ہمیں ہمیشہ تنگ کیا ہے جو مشرقین مکہ گرفتار ہوئے ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں اور صاحب اکرام کی رائے نہیں تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہ تھی کہ قتل نہیں کرتے ہیں آپ تو ہیں ہی احمد اور شفیق عما ہیں لیکن جو وہی آئی وہ رتم فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کی تائید کرنے والی تھی تو ایسا بھی ہوا کہ کہیں رتم فاروق کی رائے کے مطابق وہی بھی آ گئی تو کہیں ایسا بھی ہوا کہ رائے کے اوپر تردید آ گئی ہے اگرچہ وہ سارے بدرین کے بارے میں فیصلہ وہی ہوا جو آ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا فیصلے کے بعد بھئی آئی کہ نبی آپ نے جو فیصلہ کر دیا سو ہو گیا لیکن ہمارا فیصلہ وہ تھا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ پہلا مار کا تھا اور انہوں نے بہت تنگ کیا تھا تو قتل بھی کر دیتے تو کوئی بات نہیں تو یہاں پر آگے فرمایا اور قبال اور مجرمین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم واضح بیان کرتے ہیں نشانیوں کو آیات کو احکامات کو اپنے قرآن کو شریعت کو واضح بیان کرتے ہیں یہ راستہ صحیح ہے یہ راستہ غلط ہے یہ راستہ بہتر تھا یہ خلاف عہدہ تھا ہم مجرمین کے راستے کو بھی واضح کرتے ہیں اور اچھے راستے کو بھی تاکہ مجرمین کا راستہ اس لیے دکھایا اور اس کو واضح کیا تاکہ لوگ مجرمین کے راستے سے بچیں کہ اس پر عذاب آیا ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے احکام کی اتباع یہ ہے اصل نیکی کا گر ہاں اس میں کوئی نیک اس زمرے میں آ رہا ہے تو وہ بھی علو فضل ہے اور اگر کوئی امیر اس زمرے میں آ رہا ہے تو وہ بھی قیمتی ہے اور اگر کوئی غریب ہے اور اتباع کا جذبہ اس میں ہے تو وہ بھی علو فضل ہے امیر ہونا یا غریب ہونا وجہ امتیاز نہیں ہے اصل تو اللہ علیہ کے رسول کی بات کو مان کر چلنا اس میں کو بھی علاج ہے شہرادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب مقولہ ہے جس پر بعد کے لوگوں نے اس کے اوپر بڑے بڑے اس, اس جملے کی تعریف کی ہے کہ شیخ کا یہ جملہ وہ کہ پوری شریعت کو ایک جملے کے اندر وہ بند کر رہے ہیں اور بہت قیمتی بات کی ہے انہوں نے یہ سمایا کہ ہمارے جو لوگ ہیں مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں امیر یہ اپنے مالداری میں بخل کرتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے ان کا اپنا بھی اور وہ حق اپنے مال میں سے نہیں نکال رہا ہے تو غریب کا بھی نقصان ہو رہا ہے غریب غریب ہے اور جو ہماری جماعت میں غریب لوگ ہیں یہ تناط نہیں کرتے اگر غریب جو اس کے پاس ہے اللہ کو تو پتہ ہے نا یہ غریب ہے اللہ نے یہ غریب بنایا اللہ مالک الملک کو الملک ملک کا منتشا تو جو غریب ہے اس کو جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر وہ کنات نہیں کرتا اور جو امیر ہے اس کے ذمہ جو حق ہے زکات کا صدقے کا غریب کا رشتے داروں کا والدین بھائی بہن کا تو غریب امیر آدمی اپنے مال میں بخل کرتا ہے غریب آدمی کنات نہیں کرتا سوال کرتا پھرتا ہے جس کی وجہ سے نظام خراب ہے اگر امیر اپنا حق خود ادا کرتے رہیں اور غریب کنات کرتے رہیں غریب سوال ہی نہ کریں اللہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اللہ سے سوال کریں تو غریب کنات کریں اور امیر اپنے مال کا خود حق نکالیں اور غریب کو تلاش کر کے دیں تو نظام دنیا کا بالکل درست ہو جائے گا نہ کوئی سوال کرنے والا رہے گا کیونکہ سوال والا غریب اپنی غربت کے اوپر ہے نا اس غریب غریب ضرور ہے اللہ کی طرف سے ہے اس کا نظام لیکن غریب بھی ایک نہیں ہے کہ جب حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن کا روزینہ اگر اس کے پاس ہے تو سوال کرنا نہ جائے گا اور حرام ہے ایک دن کا اگر اس کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود ہے یا اتنا پیسہ موجود ہے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں اور امیر کا کہ جب تک کہ وہ اپنے مال میں سے زکات وغیرہ یہ نہیں نکال رہا تو زکوٰۃ غریب کا حق ہے اپنا زکات اپنے اس مال میں جو نہیں نکالی جب ملا کر رکھے گا تو یہ زکات غریب کا حق تھا اپنے حق میں ملا کے رکھا یہ زکات نہ نکالنے کی وجہ سے اپنا مال بھی خراب ہو جائے گا تو امیر زکات نکالے غریب تناد کرے تو سارا نظام ٹھیک ہے تو بات یہ اصل تو اتباع ہے رہی بات یہ کہ ہر طرف سے لوگ نعرے لگا رہے ہیں ہمارا حکومت حق نہیں دیتی فلاں نہیں کرتا حکومت دیتی ہے عوام ہماری تعریف نہیں کرتی کہ فلاں نہیں ہوتا دنیا میں دوستوں خلق راشدین کے بعد کوئی دو تین ہی حکمران اسلامی تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے آخرت میں اللہ کے سامنے جان دینی ہے قبر کی منزل بڑی سخت ہے میدان حشر میں حساب و کتاب ہونا ہے مسلمانوں کے حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں خلاف راشدین کے بعد صحابہ اکرام خیر القرون کرنی ہم کے دور کے بعد آج تک صرف دو تین حکمران ایسے گزرے دو یا تین کہ جنہوں نے حکومت اس انداز میں کی ہے کہ اللہ کے سامنے حاضری دے ہے باقی ساروں نے لگتا یہ ہے حکومت صرف اپنے لیے کی ہے عوام کے لیے نہیں کی ہے عوام ساری مر جائے کہاں مر جائے غربت میں مرے بے امنی میں مرے دہشت گردی میں مرے قتل و قتال میں مرے سیلاب